سو روپے کرشن چندر میں نے سو روپے کا کام کیا تھا مجھے سو روپے ملنے چاہیے تھے اس لیے میں نے سیٹ سے بات کی سیٹ نے کہا سولہ تاریخ کو آنا میں سولہ تاریخ کو گیا سیٹ وہاں نہیں تھا اس کا بڈھا مینیجر جس کی چاند صاف تھی اور اس کا ایک دانت باہر نکلا ہوا تھا اور جو اپنے اسسٹنٹ کو کسی غلطی پر ڈانٹ رہا تھا مجھ سے بڑی شفقت کے ساتھ کہنے لگا تم نے سو روپے کا کام کیا ہے تم کو برابر سو روپے ملیں گے مگر سیٹھ یہاں پر نہیں ہے کل آنا میں نے پوچھا اگر سیٹھ کل بھی نہیں ہوا تو تو مینیجر بولا میں انتظام کر رکھوں گا تم فکر نہ کرو تمہارا پیسہ تم کو مل جائے گا میں نے دفتر سے باہر نکل کر دو روپے کا پونا پتا سکیلی مسالہ اور ہری پتی والا پان کھایا دو پیسے میں دیسی کالا کانڈی اور ٹھنڈی والا پان بھی کھا سکتا تھا اور ملٹھی لال مسالہ والا پان بھی بنارسی چھوٹا پتا گیلی ڈلی اور الائچی والا والا پان بھی یا تمباکو مگر میں نے صرف پونا پتا سکیلی مسالہ اور ہری پتی والا ہی کھایا کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میری جیب میں صرف ڈیڑھ دو آنے تھے اور یہ پان جو میں نے کھایا کافی موٹا ہے اور کافی دیر تک منہ میں رہتا ہے پھر میں نے ایک آنے کا ٹرام کا ٹکٹ لیا اور ٹرام میں بیٹھ کر میں نے زور سے سیٹ کی بلڈنگ کی طرف تھوک دیا دوسرے دن پھر سیٹھ وہاں نہیں تھا اس کے مینیجر نے کہا سیٹھ آج بھی یہاں نہیں ہے اور پھر تمہارے حساب میں کچھ غلطی بھی ہے مجھے غصہ آیا میں حساب کر چکا تھا اسے دس بار چیک کر چکا تھا پھر بھی کہیں غلطی نکل آتی ہے مگر میں کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ مینیجر کا لہجہ بہت نرم تھا اور پھر اس کا ہر فکرا ریشم میں لپٹا ہوا تھا اس لیے میں نے بھی نرمی سے کہا میرا حساب تو بہت صاف ہے اتنا کہہ کر میں نے اپنی خاکی پتلون کی جیب میں سے ایک میلا پرزا نکال کر مینیجر کے ساتھ گیارہویں دفعہ تفصیلات چیک کرنے بیٹھ گیا اتنے پیسے ریگمال پھیرنے کے اتنے پیسے روگن کے اتنے مزدوری کے ریگمال اور روگن کی رسیدیں میرے پاس تھی مزدوری پہلے سے طے ہو چکی تھی سیٹ کا فرنیچر میری محنت سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا مینیجر نے کہا ہاں حساب تو ٹھیک ہے اچھا کل آنا ہاں کل ضرور مینیجر نے چاند کو سہلاتے ہوئے کہا باہر آ کر میں نے دو پیسے کا پان بھی نہیں کھایا ایک آنے کا ٹرام کا ٹکٹ بھی نہیں لیا اور فیروز شاہ مہد روڈ سے سائن تک پیدل گیا مگر دوسرے دن میں پھر سیٹھ کے دفتر گیا آج دفتر میں سیٹھ موجود نہیں تھا اور مینیجر بھی غائب تھا مینیجر کا اسسٹنٹ چندیائی ہوئی آنکھوں سے ایک سنگل چائے اپنے سامنے رکھے کچھ سوچ رہا تھا اس کا چہرہ بہت زرد تھا ماتھے کے قریب سفید رخساروں کے قریب پیلا اور کے کے قریب مٹمیلا سا تھا تھا ایسا معلوم ہوتا جیسے کسی نے اس چہرے کی ہڈیوں پر کھال کے بجائے میلے میلے پیلے پیلے کاغذ تراش کے مونڈ دیے ہوں میں اس چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اسسٹنٹ نے پیالی سے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا میں نے پوچھا سیٹ کہاں ہے وہ بولا سیٹھ اپنے دوسرے دفتر گیا ہوا ہے اچھا اور مینیجر کہاں ہے مینیجر سیٹھ کے تیسرے دفتر گیا ہے تو مجھے یہاں چوتھی منزل پر کس لیے بلایا ہے میں ذرا غصے میں تیز ہوتے ہوئے بولا اسسٹینٹ نے چائے کا آخری گھونٹ بھی نگل لیا آہستہ سے بولا تم یہاں بیٹھ جاؤ مینیجر ابھی آتا ہوگا بات کر لینا میں کرسی پر ساڑھے دس بجے سے لے کر پونے دو بجے تک بیٹھا رہا پہلے میں نے سوچا کہ کسی شیشے کا ٹکڑا لے کر سارے روگن کو اتار دوں جو میں نے اتنی محنت سے اس فرنیچر پر چڑھایا تھا پھر میں نے سوچا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اسسٹنٹ کے نقلی چہرے سے پیلے پیلے کاغذ کے ٹکڑوں کو اتارتا جاؤں حتیٰ کہ اندر سے ہڈی ننگی ہو جائے پھر میں نے سوچا مینیجر کو جان سے مار دینا ٹھیک ہوگا بہت دیر تک سیٹ کے لیے سزا سوچتا رہا آخر خیال آیا کہ سارے جسم پر بی نمبر کی موٹی ریگ مال دوں تو اس کی ساری کھال ادھڑ کر ننگی ہو جائے گی تبھی مینجر آ گیا مسکراتے ہوئے بولا تمہارا کام ہو گیا ہے ہے مگر چیک ملا سو روپے کا پر اب تو پونے دو بج چکے ہیں دو بجے بینک بند ہوتا ہے اور بینک یہاں سے دو میل دور ہے کل چھٹی ہے اور پرسوں اتوار میں نے مایوسی سے کہا ہاں مینیجر سے مسرت سے ہاتھ ملاتے ہوئے میں نے بے حد روکھائی سے کہا چیک مجھے دے دو پانچ منٹ اور چیک لینے میں گزر گئے کیونکہ چیک پر میرا نام غلط لکھا تھا محمد شفی کے بجائے محمد رفیع نے کہا بڑی غلطی ہو گئی محمد شفیق لکھتے لکھتے محمد رفیق لکھا گیا مگر کوئی حرج نہیں اب تم سوموار کو آ کر نیا چیک لے لینا میں نے کہا مگر یہ بیئر چیک ہے نام کی غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم میرے نام کی رسید لے لو اور چیک مجھے دے دو سوموار کو میں یہاں آ جاؤں گا اور کہیں اور دھندا کروں گا اچھا لے جاؤ مینیجر نے رکتے رکتے کہا چیک لے کر باہر آیا تو دو بجنے میں پونے دو منٹ تھے کسی صورت پیدل چل کر بینک نہیں پہنچا جا سکتا تھا سو روپے کا چیک میرے ہاتھ میں تھا مگر ابھی کاغذ کا پرزا تھا اسے روپیوں میں تبدیل کرنے کے لیے بینک تک پہنچنا ضروری تھا دو بجے سے پہلے صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا اور کہا ٹیکسی پیلی چھت اور سیاہ جسم والی ایک ٹیکسی زوم سے میرے قریب آ کر رک گئی میں نے اندر بیٹھتے ہوئے کہا کالبا کالبا دیوی دیوی روڈ کے ناکے ناکے پر پر چلو چلو اور ذرا تیز جب پہنچا تو دو بجنے میں دو منٹ تھے مگر بینک کالبا دیوی روڈ پر نہیں تھا گو چیک پر یہ لکھا تھا مگر بینک کالبا دیوی روڈ کے ناکے پر نظر نہیں آیا دو ایک دکانداروں سے پوچھا کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کوریا میں جنگ تیز تھی بھاؤ تیز جا رہے تھے کس کو وارنش کرنے والے کے روپیوں کی فکر ہوگی ہار کر میں ایک پنجابی ہارمونیم بنانے والے کی دکان میں گھس گیا آئیے آئیے کیا چاہیے آپ کو سردار نے اپنی آری کو چھوڑ کر جسے وہ لکڑی کاٹ رہا تھا مجھ سے مسکرا کر کہا میں نے کہا سردار مجھے باجا نہیں چاہیے مرچنٹائل بینک کا پتا چاہیے چیک پر تو لکھا ہے کالبا دیوی روڈ یہاں کہیں نہیں ملتا سردار نے مسکرا کر کہا وہ بادشاہ ہو وہ بینک ساتھ والی گلی میں ہے ادھر سے گھوم کر کرسٹا بازار سے اس پرانے چاندی والے مندر کے پاس میں نے سردار جی کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور بھاگا واپس ٹیکسی کے پاس جب بینک میں پہنچا تو دو بج کر چار منٹ ہو رہے تھے اسولن میرا چیک کلرک کو نہیں لینا چاہیے تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ کلرک چیک پڑھنے کے علاوہ چہرہ پڑھنا بھی جانتا تھا اس نے خاموشی سے چیک مجھ سے لے لیا اور پھر الٹا کر دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا اس پر دستخط کرو میرا نام شفی تھا لیکن میں نے محمد رفیع لکھا یہ محمد رفیع کون تھا کہاں سے آیا کب پیدا ہوا صورت کیسی تھی اس کے ماں باپ کون تھے کون جانتا ہے کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو چیک پر لکھی جاتی ہیں اور چیک پر ہی کاٹ دی جاتی ہیں میں ٹیکسی والے کا چپتا کرنے لگا دو روپے دو آنے ٹیکسی چھوٹی تھی اس لیے میٹر بڑھا نہیں ٹیکسی بڑی ہوتی تو پانچ سات روپے کھل جاتے میں نے خوشی سے اطمینان کا سانس لیا اتنے میں کسی نے آ کر میرے شانے پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہو میرے یار ٹیکسی میں میں گھوم گھوم رہے ہو آج تو نے کر دیکھا میرا دوست اسحاق تھا اسحاق بڑے کھلے دل کا آدمی تھا وہ خود تو عبد الرحمان اسٹریٹ کے اندر ایک کھوجے کے مکان میں ایک تنگ سے کمرے میں رہتا ہے اور وہیں سے دھندا کرتا ہے جو کہ میں کرتا ہوں یعنی وارنش کا اور پرانے فرنیچر کو پھر سے نیا کر دینے کا لیکن اس کی محبوبہ محمد علی روڈ اور کرافرڈ کے ناکے پر ایک اچھے سے ہوٹل میں رہتی ہے میں نے دیکھا ہے بڑی خوبصورت عورت ہے ہے بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس جاتی یہ اسحاق اس سے پہلے اس کے پاس ڈرائیور تھا اسحاق کو یہ کام پسند نہیں آیا اور وہ اس سے الگ ہو گیا وہ عورت اس کو بہت پسند کرتی ہے اور یہ بھی اس کو چاہتا ہے مگر وہ اس کو اپنے دھرے پر لانا چاہتی ہے اور یہ اس کو اپنے طریقے سے رکھنا چاہتا ہے دونوں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے پھر یہ اس سے دس بارہ روز نہیں ملتا تو وہ اس سے ملنے آ جاتی ہے بس یوں ہی یہ چکر چلتا رہتا ہے کبھی کبھی اسحاق جب کوئی موٹی رقم کما لیتا ہے تو اسے جا کر دے آتا ہے اور اسے ایک لیکچر بھی جھاڑ آتا ہے مگر جس عورت کے پاس اچھا ہوٹل ہوگا اچھی جوانی صحت اور خوبصورتی اور سونے چاندی والے سیٹ ہوں گے وہ وارنش کرنے والے اسحاق کی باتیں کیوں سننے لگے گی سوچنے کی بات ہے نا یاروں میں نے اسحاق سے پوچھا مجھے بھوک لگی ہے تم کچھ کھاؤ گے وہ بولا ہاں بھوکا تو میں بھی ہوں چلو فیروز کی دکان پر کبابیے کی دکان سے فارغ ہو کر اسحاق نے مجھ سے دس روپے ادھار لیے اور اپنے رستے چلا گیا مجھے اسحاق بہت پسند ہے اس کے پاس پیسے ہوں تو نہ نہیں کرے گا سب کو کھلائے گا پلائے گا اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو میرے سوا کسی سے قرض نہیں مانگے گا بھوکا مر جائے گا مگر کسی سے ادھار نہیں لے گا ایسا دوست جو دنیا میں میرے سوا کسی سے ادھار نہ لے کہاں ملتا ہے مجھے کی دوستی پر ہے میں جب بھی اس سے ملتا ہوں ایک عجیب سی خوشی لاپرواہی بچوں کی سی مسرت محسوس کرتا ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دل میں کوئی غم نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں جیسے ساری دنیا کھلونوں سے بھری پڑی ہے اور اس کے سارے بازار میرے لیے سجے پڑے ہیں بعض آدمیوں میں کچھ ایسی ہی طاقت ہوتی ہے بعض آدمیوں میں کچھ ایسی ہی بات ہوتی ہے اس وقت اسحاق سے مل کر میرا جی ہلکا پھلکا ہو گیا میں نے کرافرڈ مارکیٹ سے دو سیب خرید کر کھائے ایک بھکھاری کو دو آنے دیے وہاں سے چلتا بوری بندر آ گیا لیکن جیب میں روپے تھے اور ابھی گھر جانے کو جینا تھا اس لیے بوری بندر سے ہارن بی روڈ پر ہو گیا ہارنوی کی دکانیں مجھے بہت پسند ہے خاص طور پر ان کے نمائشی دریچے میں جو آئینے لگے ہوئے ہیں اور جو نیون کی روشنیاں اور قد آدم کانچ کی بڑی بڑی شفاف سلوں کے پیچھے کیسی کیسی خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی ہیں خوبصورت ٹائیاں موزے زراب پتلون مفلر جوتے ہر ہفتے ان دریچوں کے اندر کی خوبصورت چیزیں بدل جاتی ہیں اور پرانے ڈیزائنوں کے بجائے نئے ڈیزائن آ جاتے ہیں شام کو گھر جانے سے پہلے میں اکثر ہارن بی روڈ کی نمائشی دریچے دیکھ کر آتا ہوں جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں میں اکثر اپنا کام ختم کر کے بوری بندر جانے کے لیے ہارن بی روڈ سے گزرتا ہوں اور ایک دریچے سے ناک رگڑ کر اندر کی خوبصورت چیزیں دیکھا کرتا ہوں اس سے مجھے اتنا لطف حاصل ہوتا ہے جتنا بچپن میں نئے کھلونے دیکھ کر ہوتا تھا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نئے نئے کرارے نوٹوں کو تھپ تھپایا اور بڑی شان سے ایوان اینڈ فرینزر کے نمائچی دریچوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا آہ کس قدر خوبصورت کمیز تھی بادامی رنگ کی بادامی رنگ کی صاف شفاف کمیز پر نیلی سرخ دھاریاں میرا تو جی مچل گیا میں نے اپنی کمیز کے پھٹے ہوئے کالر کو سہلایا اس نیلے اور سرخ رنگ کی دھاری دار کمیز کو پہن کر میں کیسا دکھائی دوں گا میں نے تخیل میں اپنے آپ کو قمیض پہن کر قد آدم آئینے کے سامنے دیکھا واہ کیا ٹھاٹ تھے اور کمیز کے دام تھے صرف تیس روپے اس کے تگنے روپے اس وقت میری جیب میں تھے میں کمیز خرید سکتا تھا مگر کچھ اور بہتر دیکھنے کی خاطر آگے چلا گیا اگلے دریچے میں خوبصورت صابن تھے جھاگ والے اسپنج اور تولیے جنہیں دیکھ کر خود بخود نہانے کی خواہش پیدا ہوتی تھی میں یہ سب خرید سکتا تھا اس سے اگلے دریچوں میں مردوں کے لیے شبخوانی کے گاؤن تھے بھڑکیلے ریشمی منقش گاؤن جنہیں پہن کر وارنش والا بھی مستر کا پاشا معلوم ہو ستر روپے کا گاؤن پر اسے زیادہ رقم میرے پاس تھی میں نے اس گاؤن کو اپنے تخیل میں پہنا اور ایک ایرانی گالیچے پر اڑتا ہوا دور چلا گیا ہوا صاف تھی میرے نیچے خوبصورت باغوں والی زمین گھوم رہی تھی اور ہری ہری دو آب میں ایک چھر ہری نازک اندام ندی ایک پہاڑی حسینہ کی طرح دھوپ سیک رہی تھی میں نے اس گالیچے کو اس ندی کے کنارے اترنے کا حکم دیا گالیچہ ندی کے کنارے اتر گیا اور خود بخود کہیں سے ایک سراہی آ گئی اور ایک مرمری ہاتھ دو آنکھیں اور ایک حسین چہرہ پھر مجھے کسی نے ٹوک کر کہا آگے بڑھو اب کسی اور کو بھی دیکھنے دو آدھے گھنٹے سے یہیں کھڑا ہے نہ لینا نہ دینا میں نے مسکرا کر ایوان اینڈ فنزر کے وردی پوش غلام کی طرف دیکھا جو مجھے ڈانٹ رہا تھا اور میں آگے چل دیا بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میرے پاس ایک اڑنے والا ایرانی گلیچہ ہے اور جیب میں ستر روپے سے بھی زیادہ کی رقم میں اس وقت اندر جا کے اس گاؤن کو خرید سکتا تھا مگر میرا جی نہیں مانا ہارنبی روڈ پر اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہوگی سوچ کر میں آگے چل دیا کہ دیکھا جائے اس وردی پوش غلام کو تو کسی وقت بھی شکست دی جا سکتی ہے آگے چلتا چلتا بہت سی دکانیں دیکھتا بھالتا میں جگدمبا لال پائل کی دکان پر پہنچا یہاں نمائشی دریشے میں کیمرے پڑے ہوئے تھے جنہیں میں خرید سکتا تھا کیمرے خرید کے میں ان فرنیچروں کی تصویریں لے سکتا تھا جو پرانے تھے میں نے سوچا یہ کیمرہ لے کر میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں چل آج تیری اور تیری محبوبہ کی اکٹھی تصویریں لیں گے میں نے اپنا ایرانی گالیچہ منگوایا اور کیمرہ ہاتھ میں لے کر سارے جہان کے خوبصورت مناظر کی تصویریں اتارنے لگا کیمرے کے ساتھ جادو بین پڑی تھی جسے دیکھنے سے تصویریں بالکل اپنی گہرائی کے ساتھ نظر آتی تھی یعنی جیسے آدمی بالکل آپ کے سامنے چل پھر رہے ہوں تصویر اپنی لمبائی چوڑائی اور موٹائی کے ساتھ اتنی اچھی طرح دکھائی دیتی کہ سنیما میں بھی اتنی اچھی معلوم نہیں ہوتی اس جادو بین کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے کانپنے لگا اور میں دکان کے اندر داخل ہو گیا کاؤنٹر پر میں نے ایک نوجوان سے پوچھا یہ جادو بین کتنے کی ہے ساڑھے پینتیس روپے نوجوان بڑی خوبصورت قمیض پہنے تھا اس کے بال گھنگرالے تھے اور پیچھے کو گھومے ہوئے تھے روشنی میں نئے فرنیچر کے وارنش کی طرح چمکتے ہوئے اس کے ہوٹھوں پر بھی جوانی کی وارنش تھی اس کے لبوں پر ایک مغرور سی مسکراہٹ تھی جو صرف چیک لکھتے وقت پیدا ہوتی ہے اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر ایک خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی دکان میں داخل ہوئی تھی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک میلے میلے چہرے والا نا آسودہ گجراتی جو غالباً اس کا اسسٹنٹ تھا میری طرف آ گیا میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا وارنش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اس نے مسکرانے کی کوشش بھی نہیں کی میں نے کہا مجھے جادوبین دکھاؤ اس نے جادوبین میں ایک مدور فیتا رکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھ سے کہا اسے گھماتے جاؤ یوں سوچ دبا کر نئی نئی تصویریں تمہارے سامنے آتی جائیں گی میں نے بٹن آن کیا ٹارجن ہاتھی پر سوار ہو کر سامنے سے چلا آ رہا تھا میں نے بٹن دبا دیا ٹارجن آبشار میں چھلانگ لگا رہا تھا نیچے مگرمچ کتنے خوفناک معلوم ہو رہے تھے میں نے بٹن دبا دیا پھولوں کے گجرے پھولوں کے ہار اور پھولوں کے لہنگے پہنے ہوئی ہوائی جزیرے کی لڑکیاں ناچ رہی تھیں میں نے بٹن دبا دیا ساحل کی ریت پر شراب پھل بسکٹ اور کھانے کی چیزیں ایک شفاف تشتری میں پڑی تھیں اور ایک عورت ریت پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھیں اس کا منہ میرے اس قدر قریب تھا کہ میں نے جلدی سے بٹن دبا دیا ایرانی گلیچا زمین پر آ گیا میں نے گجراتی خارج زدہ کلرک سے کہا یہ جادو بین تو بہت اچھی ہے میرے بچپن کی جادو بین سے ہزار درجے بہتر کتنے میں دو گے وہ مسکرائے بغیر بولا ساڑھے پینتیس کی آتی ہے مد رنگین تصویروں والے فتیلے ایک درجن اس کے ساتھ لینے پڑیں گے دس روپے کے ہوں گے سیلز ٹیکس اس کے علاوہ پچاس کے اوپر رقم ہو جائے گی میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دس دس کے نئے کر کرارے نوٹ تھپ تھپائے آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن بالکل سچ ہے یہ کہ اس سے پہلے میرے دل میں جادو بین کے سوا اور کوئی تصویر نہ تھی لیکن نوٹوں کو ہاتھ لگانے سے ایک دم مجھے دھچکا لگا اور بہت سی تصویریں بٹن دبائے بغیر میرے سامنے گھوم گئی ایک بچہ پھٹی ہوئی کمیز پہنے گلی کے فرش پر بیٹھا رو رہا تھا میں نے پہچانا میرا بچہ ہے ایک عورت کی شلوار کا پائچا دوسرے پائچے سے اونچا ہے اس کی اوڑھنی میں سے سر کے الجھے ہوئے بال باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے اس کی صورت ہر لمحہ بدلتی ہے اس کا غصہ ہر لمحہ بڑھتا ہے کبھی یہ مالک مکان کا مینیجر بن جاتا ہے کبھی دودھ والے سیٹ کا نوکر کبھی بجلی والی کمپنی کا عہدے دار کبھی پانی والے دفتر کا میں نے بٹن دبا دیا اب میرے سامنے گھر کے فرش پر ایک خالی تشتری پڑی تھی جس پر ایک گلاس اوندھا تھا نوٹ میری جیب سے باہر نکلے اور پھر ہاتھ وہیں رہ گئے خوبصورت کلرک خوبصورت لڑکی کو کیمرہ بیچ کر کاؤنٹر پر واپس آ گیا میں جلدی سے گھوم کر دکان سے باہر جانے لگا باہر جاتے جاتے میں جانتا تھا کہ وہ کلرک اپنی بہترین وارنش شدہ مسکراہٹ میرے پھٹے ہوئے کالر کو دیکھتے ہوئے میری خاکی پتلون کو دیکھتے ہوئے جس کی پیٹھ میں دو جگہ ٹکڑے سلے ہوئے تھے مسکرا رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ پر ہنس رہا تھا میں نے اچھی طرح دانت پیس لیے اچھی طرح جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا اور نمائشی دریچوں سے نگاہ اٹھا کر سیدھا بوری بندر کی طرف چلنے لگا چلتے چلتے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے شدید دھوکا کیا کسی نے مجھ سے سو روپے دے کر دو سو چھین لیے اس کے ساتھ ہی میرا ایرانی گالیچا اور جادو بین بھی چھین لی کسی نے زور سے میرے منہ پر چپت ماری کسی نے میرے ہر نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ نوٹ تمہارے لیے نہیں میرے قدم بھاری ہوتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ میری محنت کا ہر نوٹ اداسی کی ایک لمبی زنجیر ہے جسے میں خود اپنے ہاتھوں سے کھینچ رہا ہوں بوری بندر پہنچ کر یکایک میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج گاڑی سے اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا آج پیدل ہی بوری بندر سے سائن جاؤں گا بہت رات گئے جب میں تھکا ماندہ اپنے گھر لوٹا میری بیوی متفکر تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی لیکن جب اس نے نوٹ دیکھے تو وہ خوش ہو گئی اس لیے وہ میری اداسی کا مطلب نہ سمجھ سکی بولی یہ کیا بات ہے تم آج خوش ہونے کے بجائے اداس ہو میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا جانے من آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے ایسی دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرا سکے وہ بولی میں نہیں سمجھی کہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا من میں کہہ رہا ہوں کہ اب پرانے فرنیچر پر وارنش کرنے سے کام نہیں چلے گا اب نیا فرنیچر لانا ہوگا